اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا یہ بڑی بے حیائی ہے گھناؤنا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے